اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے مستعد رہو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ